ایمانداری کا انعام ایک وقت کا قصہ ہے ایک دور دراز گاؤں میں ونسنٹ نام کا ایک شخص رہتا تھا ونسنٹ ایک ایماندار انسان تھا اور ہنر مند پینٹر بھی وہ دیواریں کشتیاں اور گھر پینٹ کرتا اور اپنا کام پوری ایمانداری اور وفاداری سے کرتا ونسنٹ مجھے اپنا جنگلہ پینٹ کروانا ہے اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے ورنہ اس میں زنگ لگ جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں پر پر ایک مسئلہ ہے میں تمہیں دو تانبے کی مہروں سے زیادہ نہیں دے سکتی مجھے علم ہے کہ یہ بہت کم ہے پر میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے اگر جنگلے میں زنگ لگ جاتا ہے تو مجھے اس کے لیے زیادہ پیسہ دینا پڑے گا میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں محترمہ پر پینٹ کرنا میرا فرض ہے کام سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے ونسنٹ ایک مفلس انسان تھا کئی مرتبہ ایسی راتیں ہوتی جب وہ بھوکھا سو جاتا پر چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی اپنے گراہکوں سے زیادہ نہیں مانگتا وہ پورا دن کڑی مشقت کرتا اور اسی میں مطمئن رہتا جو اسے ملتا ایک روز ایک بہت ہی دولت مند تاجر وہاں آیا اس نے اور اس کے گھرانے نے تھوڑے دن اس گاؤں میں رہنے کا منصوبہ بنایا وہ تاجر گاؤں میں داخل ہوا ایک بہت ہی بڑی بیل گاڑی میں سوار ہو کر اور اس کے پیچھے اور کئی گاڑیاں آئی جو پھلوں سے اور کپڑوں سے لدی تھی گاؤں والے حیرت زدہ کھڑے دیکھتے رہے جب یہ پورا کافلہ ان کے سامنے سے گزرا اگلے ہی دن تازیر نے ونسنٹ کو طلب کیا جب ونسنٹ تازیر کے گھر داخل ہونے کو تھا اسے اس کا دوست ٹام ملا ارے ونسنٹ تم کہاں تشریف لے جا رہے ہو کیسے ہو ٹام میں اس کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس میرے لیے کچھ کام ہے ایسا کیا سنو وہ بہت رئیس شخص ہے یہ ایک اچھا موقع ہے تمہیں اس سے زیادہ پیسہ لینا چاہیے اس کی بنسبت جو تم دوسروں سے لیتے ہو یہی مناسب ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں پیسہ دینے میں اسے اعتراض نہیں ہوگا نہیں ٹام یہ مناسب نہیں ہے میں اس سے اس سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا جو میں دوسروں سے لیتا ہوں یہ فریب ہوگا اگر وہ میرا کام پسند کرے تو پھر وہ مجھے زیادہ دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے پر مجھے ایماندار رہنا ہوگا اور انہیں صحیح محنتانہ بتانا ہوگا آہ, میں تمہارا دوست ہوں ونسینٹ اور میں تمہاری ایمانداری کی عزت کرتا ہوں پر اکیلی ایمانداری ہی تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی تم اتنی کڑی مشقت کرتے ہو پر اس گاؤں میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں مناسب محنتانہ دیں میری صلاح مانو اس نے جو کام تمہارے لیے رکھا ہے اس کے لیے تمہیں ان سے پانچ سونے کی مہریں مانگنی چاہیے پانچ سونے کی موہریں نہیں میں نے کبھی بھی کسی سے پانچ سونے کی مہریں محنتانے میں نہیں لی میں تمہاری فکر سے واقف ہوں دوست اور شکریہ میرا خیال رکھنے کے لیے پر جو بھی میں کماتا ہوں اس میں میرا ٹھیک ٹھاک گزارا چل جاتا ہے میں نے اپنا فرض پورا کیا اور اب یہ تم پر منحصر ہے اپنے دوست کو الوداع کہ احساس ہی ہے جب کے گھر کے اندر پہنچا تو وہ سکتے میں رہ گیا وہ کسی محل سے کم نہیں تھا ونسنٹ ہو وہ پینٹر ہاں میں وہی ہوں حضور آپ کے پاس میرے لیے کچھ کام تھا او ہاں میری کشتی کا رکھوالا باہر گیا ہے اور وہ کل دوپہر تک ہی واپس آئے گا پر مجھے کشتی کو پینٹ کرانے کی ضرورت ہے کیا آج رات بھر میں تم اسے پینٹ کر سکو گے ہاں میں کر سکتا ہوں کشتی کہاں ہے میں اسی وقت کام شروع کر دوں گا او پر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے تمہیں کتنا محنتانہ دینا ہوگا میں ایک کشتی کو پینٹ کرنے کے لیے چار تانبے کے سکے لیتا ہوں میں اس سے کم آپ سے نہیں لے سکتا تانبے کے چار سکے بس اتنا ہی خیر جو محنتانا تم لیتے ہو اس سے تمہیں میں ایک پائی بھی کم نہیں دوں گا تم اسی وقت اپنے چار تانبے کے سکے لے سکتے ہو کشتی دریا کے ساحل پر ہے مجھے بلانا جب پینٹ ہو جائے ونسنٹ نے پیسہ لے لیا وہ بازار گیا اور پینٹ خریدے اور ایک بھی منٹ گوائے بنا وہ دریا کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ شروع کرنے ہی والا تھا اس نے دیکھا کہ کشتی کے درمیان ایک چھید ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مجھے پہلے اسے بھرنا چاہیے ونسنٹ نے چھید بھرا اور پھر وہ پینٹ کرنے لگا وہ گھنٹوں بنا کھائے پیے کام کرتا رہا آخر کشتی پینٹ ہو ہی گئی وہ وہاں سے گیا اور تازیر کو کشتی دیکھنے کے لیے بلایا اوہو یہ تو بہت شاندار دکھ رہی ہے

تو اس نے دیکھا کہ کشتی کا رکھوالا چل کر اس کی طرف آ رہا ہے حضور آپ یہاں ایک ہفتے پہلے تشریف لے آئے او ہاں میرے خاندان نے زور دیا کہ میں آؤں اور گاؤں دیکھوں وہ ابھی ابھی کشتی میں اپنی پہلی تفریح کے لیے گئے ہیں کیا نہیں ہمیں اسی وقت انہیں واپس بلانا پڑے گا تم اتنے فکر مند کیوں ہو میں نے سب سے عمدہ کھیونہ کو بلایا ہے کہ ان کی کشتی گاؤں کے آس پاس کھے کر آئے سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا آپ سمجھ نہیں پا رہے حضور اس کشتی میں ٹھیک بیچو بیچ ایک چھید ہے آپ کا خاندان ڈوب جائے گا میں آج اس کی مرمت کرنے ہی والا تھا کیا نہیں میری بیوی میرے بچے تازیر اور رکھوالی دریا کی طرف دوڑ گئے پر کشتی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے گھنٹوں اسے تلاش کیا جیمز لیلی مالکین کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں پر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تاجیر گھٹنوں کے بل گر گیا اور رونے لگا <laughs> یہ میں نے کیا کیا میرا خاندان مجھے انہیں کبھی اس کشتی پر نہیں جانے دینا چاہیے تھا <laughs> جب وہ خود پر الزام لگاتے ہوئے وہاں بیٹھا تھا اس کے بیوی اور بچے اسی کشتی میں واپس آئے کیا ہوا جانو تم رو کیوں رہے ہو کیا تم سب محفوظ ہو اوہ میں اتنا فکر مند تھا اس کشتی میں ایک بہت بڑا چھید تھا مجھے لگا میں نے تم سب کو کھو دیا ہے اس کشتی میں کوئی چھید نہیں تھا حضور وہ تو بالکل نئی جیسی ہے مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ سب محفوظ ہیں پر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے مجھے یہ حقیقت معلوم ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا چھید تھا ٹھیک کشتی کے بیچوں بیچ جانے سے پہلے مجھے اس کی مرمت کرنے کا موقع نہیں ملا آخر کس نے اس کی مرمت کی تازیر نے کچھ دیر سوچا پھر وہ سمجھ گیا کہ کیا ہوا تھا اور فوراً اس نے ونسنٹ ونسنٹ کو بلوا بھیجا تازیر کے گھر پر آیا ونسنٹ یہ لو میرے دوست یہ ہے کیا یہ تمہارا انعام ہے سونے کی سو مرے کیا انعام کس بات کے لیے تمہاری محنت اور ایمانداری کے لیے انعام تم نے میرے خاندان کی جان بچائی ہے ونسنٹ تم نے کشتی کے چھید کو بھر دیا یہ تمہارا کام نہیں تھا اور تم نے اس کے لیے مجھ سے الگ سے محنتانہ بھی نہیں لیا پر حضور سونے کی سو مہرے بہت زیادہ ہی ہیں ایک کشتی کا چھوٹا سا چھید بھرنے کے لیے سونے کی سو مہرے بھی کچھ نہیں ہیں اس کے مقابلے جو جانے تم نے بچائی ہیں ونسنٹ لے لو ونسنٹ کو اپنی تقدیر پر یقین نہیں ہو رہا تھا کل تک وہ بس ایک پینٹر تھا جو گزارے تک ہی کما سکتا تھا اور آج وہ سونے کا مالک تھا اس دن کے بعد سے ونسنٹ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سویا کیونکہ اسے اپنی ایمانداری کے لیے انعام مل چکا تھا